اس کا تعریف کی جاتی ہے خوش کیا جاتا ہے اور گالی دی جاتی ہے سنی کو انسنی کر رہا ہے اس کے جسم پر کوئی اثر نہیں گالی دے تو بھی خاموش بیٹھا ہے ماں کی گالی دو باپ کی گالی دو اس کی گالی دو اور تعریف کرو بھیا حاجی صاحب کوئی فرق اس کو نہیں پڑ رہا ہے تو اس کی جو قوت حساسیت ہے اس کا دماغ ہے وہ چل گیا ہے اس کو کریم میں ایسے آدمی کو چاہے وہ لکھپتی اور کیوں نہ ہو شادی کے موقع پر کوئی اپنی بہن اور اپنی بیٹی دینے کے لیے ہر تیار نہیں ہوتا وہ اپنے گھر میں بن بیٹی کو رکھ کر ہر رات سدما برداشت کر لے گا پینے پر چٹان رکھ کر رو رو کر گزار لے گا اور دن میں جب کبھی باپ کی نگاہ اپنی بن بیالی بیٹی پر پڑے گی آنسو کے قطرے گرا گرا کر خون کے آنسو آنے تک رو رو کر اپنی زندگی بلا دے گا اور اسے کہا جائے کہ صاحب یہ بن بیالی زندگی سے بہتر ہے اس مریض کو دے دو اس بیمار کو دے دو کہے گا کہ صاحب اس سے لان کر بہتر یہ ہے کہ بیٹی ہمارے گھر میں کوئی انسانوں میں شمار نہیں کوئی اس سے معاملہ نہیں کرتا وہ لے دے کر بھول جاتا ہے دبا کام نہیں کر رہا ہے زبان کام نہیں کر رہی ہے وہ ایک گوشت کا وہ کڑا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک مردہ دھڑ ہے جو چل رہا ہے ایک روحانی ہے وہ انسانوں میں آبادی میں مردوں میں اس کا کوئی شمار نہیں ہے رمضان آیا اور سمجھیے کہ رمضان المبارک کے دو اشرے ختم ہونے کو ہیں اعتقاف والے اعتکاف کی تیاریوں میں ہیں اور شب قدر کی تلاش کرنے والے شب قدر کی تلاش میں ہیں رمضان المبارک کے آخری اشرے میں داخل ہونے کے بعد رمضان جیسا مقدس اور معذر مہمان اللہ کا اور جنت کا اور عرش کے ہوا کے جھونکے کا یہ مہمان رخصت ہونے کو ہے ایک مومن اور ایک مسلمان مختلف قسم کی پریشانیوں کا اور مختلف قسم کے جمیلوں میں گرفتار ہے یہ سکاف کا مسئلہ ہے شب قدر کا مسئلہ ہے اور عموماً زکات جو ادا کی جاتی ہے وہ رمضان المبارک کے آخری اشرے میں مسلمانوں نے دستور بنایا ہے حالانکہ شریعت نے کوئی تاریخ مقرر نہیں کی جیسا حج بیت اللہ کی تاریخ ہوتی ہے روزوں کی تاریخ ہوتی ہے عاشورہ کی تاریخ ہوتی ہے اور ایام دل حجا کی تاریخیں ہوتی ہیں زکات کی تاریخ نہیں ہے لیکن مسلمان چونکہ رمضان المبارک میں ایک فرض کی ادائیگی پر غیر رمضان میں ستر فرضوں اللہ تعالیٰ برحمت فرماتے ہیں انہوں نے اپنا نظام بنایا ہے اور عموماً رمضان کے آخری اشرے میں عموماً مسلمان اس طریقے سے دوش ہوتے ہیں رحمت کا اشرا چلا گیا مغفرت کا اشرا چلا گیا اور جہنم کی خلافی کا اشرا بالکل سر پر سوال اب یہاں پر ہمارا یہ ہے کسی مسجد میں کلام پاک کے بیس بارے ہوئے ہوں گے کسی مسجد میں انیس بارے ہوئے ہوں گے کوئی بھیڑ اور چمان تو نہیں کہ مسلمان ساتھ میں پیدا ہو کر مسلمان تراوی کو چھوڑے گا اللہ کے قرآن کو چھوڑے گا نام بدل لے رحمان رحیم کے نام لکشمن رام رکھ لے قرآن کو مسلمان چھوڑے گا رمضان کی بے عزتی مسلمان کرے گا نبی کی بدوا مسلمان لے گا مسلمان تو نبی کے نام پر مرتا ہے کوئی کارٹون بنائے اس کی بلڈنگوں کو آگ لگا دیتا ہے کوئی ناول لکھے اسے قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے مسلمان اپنی ماں اپنے باپ اپنی آن اولاد سب کچھ قربان کرتا ہے لیکن نبی کی آن اور نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے مسلمان اس کو برداشت نہیں کرتا مسلمان نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہ کرے اور مسلمان نبی کی بدعا لے لے وہ چمار کو پیدا ہوگا وہ وہ انگریز کی گرافک میں پیدا ہوا ہوگا مسلمان نہیں لے سکتا رمضان کا محنت الفلاح کے بعد یہ چپل کا وپار کرے حیال الفلاح کے بعد یہ ساڑی اور گلوز کا واپار کرے نئی نئی آپ کو غلط مہلی ہے وہ چمار کا بچہ ہے وہ حرام کے نسخے سے پیدا ہوا ہے مسلمان نہیں کر سکتا یہ کام حدیث میں آتا ہے رمضان مسلمان پائے آپ نے سیڑھی پر قدم رکھا اللہ کے وکصلت کا پروانہ حاصل نہ کرے تباہ برباد ہو جائے اللہ مسلمان کا بچہ یہ کام کرے گا رمضان میں ٹی وی دیکھے گا رنڈیوں کا ناچ دیکھے گا مسلمان کا بچہ داڑھی مڈائے گا مسلمان کا بچہ اللہ کے گھر کو بیران کرے گا مسلمان کا بچہ عشا کی نماز میں آ کر عشا پڑھ کر بھاگا دو رکعت پڑھ کر بھاگا چار پڑھ کر بھاگا آٹھ پڑھ کر بھاگا یہ تو بھگوڑا منافق ہے مسلمانوں کم ہمت نہ بنو منافق آقا کے زمانے میں میدان جم میں آتے تھے کوئی مئو رستے سے بھاگ جاتا کوئی آدھے رستے سے بھاگ جاتا کوئی میدان میں بھاگ جاتا سورہ افزاد میں کلام پاک کے تیسویں بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھرانا یہ بھاگنا چاہتے تھے اور ان کو پوچھا جاتا ایسا آپ ہاں، تو مسبد مسلمان ہیں پہلی سب میں نماز پڑھنے والے آپ حاجی صاحب ہیں آپ داڑھی رکھنے والے ہیں آپ کی ماں کا نام سمیہ ہے آپ کے باپ کا نام عبداللہ ہے آپ کے دادا کا نام عبد الرحمان ہے آپ مسلمان صاحب میں پیدا ہو کر ہیں آپ بھاگ رہے ہیں رہو اتنا کوئی طار آؤ کہتے نہیں صاحب ہمارے گھر میں افواہ بوڑھی ہے بیمار جور ہے اسے کوئی دیکھنے والا نہیں اللہ کہتا ہے وما فرارا گھر تو خالی نہیں گھر میں کوئی ہے انہیں دیکھنے والا لیکن یہ آدھے رستے سے بھاگ کر اپنے ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں کوئی ایک ترابی کو بھاگ گیا بھگوڑا مسلمان کا بچہ نہیں بھاگتا منافق کا بچہ بھاگتا ہے اگر تم نے کوئی بھاگا ہے آؤ جمعہ کے بعد میرے پاس کلمہ پڑھ کر اللہ کے لیے مسلمان بن جاؤ قرآن سے مسلمان بھاگتا ہے نماز سے بھاگتا ہے تمہارے باپ دادا شیطان کو قید کر دیا گیا تمہاری سنٹرل جیل جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے اللہ نے کہا جاؤ میرے مومن اور مسلمان بندے دعائیں کرے عرض اٹھانے والے فریشوں عرض تمہیں اٹھانے کی ضرورت نہیں عرض تمہارے اٹھانے کا محتاج نہیں میرے حکم سے آسمان بغیر ستون کے قائم ہے تو میرا عرض میرے حکم سے قائم ہوگا فرشتوں نے تالا کیا کریں کہا جاؤ میرے بندے میرے لیے بھوکے رہ رہے ہیں ان کی دعاؤں پر تم حامی کرو تم فلموں کے ملاق کرو گالیاں دو دس کے تین کا نعرہ لگاؤ مسلمان کا بچہ کام نہیں بھگوڑا مسلمان نہیں ایک تلاوی دو چند دن پڑھ کر بھاگا نماز چار روزے رکھا بڑے بڑے روزے اس کے باپ کو وہی آئی تھی بڑے بڑے روزے جس روزے کو خلوص کے ساتھ مسلمان رکھتا ہے وہی روزہ بڑا روزہ ہے چھبیسویں شب قدر اسی اما کے پاس ابرے لائے تھے پوری بنگلور میں چھبیسویں شب قدر اس کے باپ نے کہا ہم جس امام اعظم ابو حلیف اور رحمۃ اللہ علیہ کے مخلف ہیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حلیف و رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شب قدر کو پورے سال میں تلاش کرو پورے سال میں پھر علماء نے کہا نہیں رمضان میں تلاش کرو پھر علماء نے کہا نہیں شب قدر کو کم سے کم آخری آشر خطرے میں تلاش کرو کچھ کا اور سکتی ارے جن بزرگوں نے چھبیسویں کو اپنی زندگی میں شب قدر پایا انہوں نے اس کو لکھا جنہوں نے اکیسویں کو پایا انہوں نے لکھا جنہوں نے بیسویں کو پایا انہوں نے لکھا ہے کوئی متعین بات کس کے باپ کے حکم سے مسجدوں کو سوار کر اخباروں میں شب قدر نمبر ڈال کر علماء کرام کے بیانات کے اشتہارات اس عنوان کے ساتھ کہ شب قدر کا بیان سنا کس کے باپ نے کہا کیوں ٹھٹا کرتے ہوتی ہے اسلام کا پسند نہیں جس راستے سے آئے ہو اس راستے سے چلے جاؤ میرا اللہ تمہارے روزے کا تمہارے ساتھوں کا تمہاری سہری اور تمہاری کا محتاج نہیں بہت ہو گئی بدنامی اسلام کی یہودیوں نے بہت گالیاں دے دی عیسائیوں نے بہت گالیاں دے دی اسرائیل نے بجرنگ دل نے بی ایس پی نے بہت گالیاں دے دی کمینو تمہاری ضرورت نہیں مذہب اسلام کو گالیاں دینے کی جاؤ نام بدل لو پیشانی پر قلم لگا لو گل گھنٹہ ہلاؤ میرا اللہ محتاج نہیں ہے تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے کا میرا اللہ کا قرآن محتاج نہیں ہے مجھ جیسے تم جیسے کے پڑھنے اور سننے کا اسے زمین بھی بڑھتی ہے اسے آسمان بھی بڑھتا ہے اسے ملائک بھی بڑھتے ہیں اسے شجر بھی پڑتا ہے اسے حجر بھی پڑتا ہے اسے سمندر کی مچھلیاں بھی ماننا ہو اس سے مان لو ورنہ نبی کی بدوا لے کر نہ گھر کے رہو گے نہ کے رہو گے دھوبی کا کتا نہ نہ رسول پر کہہ رہا ہوں دو میں تم نے کیا پایا کچھ کچھ لگ رہا ہے کہ آپ نے رمضان کا ذائقہ کیا ہوٹل کے قیمے کوالٹی کے ہوتے ہیں کھلا فٹ پاتھ پر بکنے والا جو ہے سموسا وہ نقلی ہوتا ہے گٹیا سے یہی ملا ہے بیس روزوں کے اندر اور میرا اللہ کہتا ہے وہ جنگ وہ شیطان جن سے انسان پلا منگتا ہے پیتا فراسل قرآن عیسی انہیں شیفان کہ جب تم قرآن پڑھو تو پلا مانگو یہ شیطان اچھا نہیں ہے لیکن یہی شیا نو جنار کی جبان جب آئی آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے کہا اتنا سمیعنا قرآن عجبا ہم نے عجیب قرآن سنا یا بھی جو ہدایت کی طرف سے کرتا سکتا ہے ہم ایمان لے کر آئے شیاتی ایمان لے کر آئے اللہ کے قرآن کو سن کر وہ نہ لائے مسلمانوں کی ذات میں پیدا ہو کر قرآن کو چھوڑ کر بھاگتا ہے اللہ کے گھر کو چھوڑ کر بھاگتا ہے کہاں بھاگے گا کب تک بھاگے گا ہم بھی دیکھیں گے کیا کچھ تیرا باپ بنا دے گا بال ٹھاکرے اڈوانی کی گود میں جا کر بنا دے گا میرے رب کی جد و جلالت کی کل تم گرو جی مشیدہ میرا اللہ کہتا ہے مضبوط سنبر بنا کر چھپ جاؤ میرا آزاد اور میری موت کا پیغام باقی پہنچ کر دے گا عید کی تیاریوں کا اشارہ کپڑے خریدنے کا درجی کے پاس جانے کا عورتوں کو بازار میں چھوڑ کر کافروں کے لگانے کا کوئی سینے کو کونی لگایا کوئی پاخانے کی جگہ گڑگا لگایا کوئی پیٹ پر شرم کا لگایا یہ حرام زیادہ اے ثقافت کا موسم اللہ نے کہا اللہ کے نبی نے کہا تمام چیزوں کو چھوڑ کر مسجد کے کر رہو عورتوں کو کہا مسجد تم اپنی گھر میں بنا لو اے ثقافت کہاں پر کرو احتکاب اب بازاروں کا ہو رہا ہے پہلے دو اشروں میں دکان دس بجے تک کھلتی تھی گیارہ بجے تک کھلتی تھی دکانداروں کو بھی پتا لگ گیا کہ مسلمان اپنے رب کا نافرمان ہے مسلمان اپنے رسول کا باقی ہے وہ مسجد اور مدرسے کا اور اللہ کے گھر کا احتکاب کرنے کے بجائے وہ بازاروں کا احتکاب کرتا ہے بازاروں کا رخ کرتا ہے لڑکیوں کو لے جا کر کافی ہاتھوں میں بیٹیوں کے ہاتھ دے کر باپ کہتا ہے اس کا ذرا ہاتھ پکڑ کر کلائی پکڑ کر کنگن پہنانا علماء نے لکھا فسحا نے لکھا اور سوپیا کرام بیان کرتے ہیں عورت چلتی ہے باٹا کا چپل میل فیمیل ہوتا ہے اور بازار میں ملنے والا جوتا مردانہ اور عورتانہ ہوتا ہے اس میں بڈی بھی قدم ڈال سکتی ہے اور جوان لڑکی بھی قدم ڈال سکتی ہے چھ نمبر کا چپل بڈی بھی پہن سکتی ہے اور چھ نمبر کا چپل جوان لڑکی بھی پہن سکتی ہے سوفیا کہتے ہیں جس چپل پر جوان لڑکی کے قدم پڑے اور اس چپل کے نشان زمین پر پڑے غیر محرم کو اس پر قدم رکھنا مطلب ہے اس شریعت کا یہ قانون ہو اور اس شریعت نے سوکھ کیا اور علماء لڑکی کے قدم کے پنجوں کا پردہ کراتے ہو یہ کمیاں باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ مہندی لگانے کے لیے کافیوں کے ہاتھ میں دے پڑ پڑے ہوں گے کنگن پہلانے والے اور کنگڑی پہنانے والوں کے ہاتھ میں دے اس کو تو مر جانا چاہیے تھا لڑکی کو جنم دینے سے پہلے اس کو کسی درخت پر پتہ کر کر لٹک جانا چاہیے تھا یہ جرم قابل معافی تھا لیکن یہ جرم نا قابل معافی ہے بازار بھرا ہوا ہے عورتوں سے دکانیں بھری ہوئی ہیں اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ جاؤ تمہارے جسم کو زور شہوت پر آئے بازار تنگ ہوتا ہے عورتیں جاتی ہیں خصوصاً ایسے موسموں میں کافروں کے مشرقوں کے اور آج کنڈے لڑکے اور مسلمان لڑکیوں سے بتا دیں گے کہاں جا رہے ہیں ہتھیار دیں گے ان کو دھکے مارنے کے لیے کہاں جائیں گے بازار میں آتی ہیں عورتیں عرس میں آتی ہیں میلے میں قوالی میں مزہ لینے کے لیے اس عورت کے چپل کے پنجے کو دیکھنا غیر محرم کے لیے سوفیا نے مکرو لکھا ہے آج وہ شوہر اپنی بیوی کو غیروں کے سچے کھلانے کے لیے بازار کے حوالے کروا رہے ہیں اٹھارہ روزہ کیا ملا قرآن سے ایک آیت سن کر جنات مسلمان ہو گئے کچھ آیتیں سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو قتل کرنے کے ارادے سے نبی کے نکلے تھے شیطان بن کر نکلے تھے بہن نے کہا ہم اس کو چھپائیں گے نہیں یہ اللہ کا قرآن ہے تھپڑ مارا خون نکلا کہا ہم جان دے دیں گے لیکن تلاوت پر نہیں کریں گے بھائی کو رحم آیا اور نازک اور عزت سے خون نکل رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے الزام لگائیں کہ بہن کا قاتل بن گیا نرم پڑ گیا عمر کا کلیجا اور عمر کا دل اب کانپنے لگا کہا کہ لاؤ میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں وہ بہتری عمر کی بہتی عمر کافر ہے اور کافر نافاق ہوتا ہے اور میرے اللہ کا کلام بات ہے تو چھو نہیں کرتا لاش مسر وقت کا اڈوانی وقت کے سو ٹھاکراؤں کا پاپ اور ایک صرف نام اللہ کے کلام کو لے کر کہتی ہے عمر اتنی ہمت ہے اس زمانے کی عورت میں آج ہے ہمت مزید چھوڑ کر کوئی کبیلا آتا ہے ہمت ہوتی تو گلے کی فلطف پکڑ کر کہتے تو حرام کے رسبے سے پیڑ شمار کے رسبے سے پیدا ہوا اللہ کے گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہے یا تیری اما کے مرنے کی تیرے باپ کے جنازہ نکلنے کی اطلاعی یہ ڈیڑھ بجے کون آتے ہیں مسجد میں یہ ڈیڑھ کے بچے سمار کے بچے اللہ نے کلام پاک میں سورہ جمعہ میں نہیں کہا جدان سلام آؤ الا ذکر اللہ وزر البئی چھوڑ دو کاروبار کو یہ کاروبار کرنے والے ڈیڑھ چمار کے بچے یہ سور پیشاب کھانے والے حرام سور بھی حرام جمعہ کا کاروبار بھی ہے کسی میں ہمت کو پکڑ کر پوچھے ان کا دامن پکڑ کر کہ تم مسلمان ساتھ میں پیدا ہو کر کافی جمانوں کے کام کیوں کرتے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی حضرت عمر فاروق کی بہن تھی تو ہر گندا انسان اس کو چھو نہیں سکتا تم کافی مجھے پلیت ہو تم گندے ہو ہمت دیکھو ہے کسی نوجوان باپ ناول منگاتا ہے بیوی میک اپ کے سامان منگاتی ہے شوہر نامدار جورو کے غلام حاصل کر دیتے ہیں ورنہ بیوی کی ڈانٹ سننی پڑے ارے جو بیوی کر کر لائے جس اولاد کو جنم دیا مانتا نہیں تھا ہمارا بچہ روزانہ کارٹون دے کے بغیر سوتا نہیں ساس بہو کا سیریل دے کے بغیر سلطانی زرے گانے دیکھے بغیر شان کر رہی ہے آج کی لڑکی رہی ڈوب کر مرنا چاہیے تھا ایسی اولاد پیدا ہونے کے بعد جو آئندہ چل کر حرام سازوں کی نقالی کرے اسلام مسلمانوں کو رسوا کرے اس کو میں نے بتایا کہ زندہ روڈ میں مکہ زندہ روڈ میں وہ قبرستان آج بھی پال لیتے لیتے بہتر بہتر تھا تھا کسی سور کو چارہ یہ یہ یہ یہ یہ پیاس کرنے کرنے والی والی والی ناچنے قرآن کی توہین ڈراموں پر فلمی سیریلوں پر اور یہ رنڈیوں پر اور یہ رڈو پر زندگی گزارنے والی اولاد سے بہتر تھا ایک طوطا اور بلی پال لیتے اس کو مکہ جدہ پاکستان جو آج کہہ رہا ہے جیس کا زبان ہاتھ سے ایسی اولاد جو اسلام کو رسوا کرے قرآن کی کرے سب ملے ہوئے نہیں سات میں کیا امریکہ کو گالیاں دے کیا اسرائیل کو گالیاں دے کیا بجرنگ دل کو گالیاں دے گھر گھر کے اندر اسلام مسلمان کا دشمن جنم لے رہا ہے تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا کرنا پڑے گا وزر کرایا فرمایا پڑھو سو بجرنگ دلوں کو لاکھوں کی ہٹ پی کے کارکنوں کو میرے اللہ کی قدم ترازو کے پڑنے میں اسلام مسلمان دشمنی کا ترازو بنا کر رکھ دیا جائے اور عمر فاروق کے جوتے کو ترازو کے دوسرے پڑنے میں رکھا جائے عمر اسلام لانے سے پہلے ان تمام سے بڑا ہوا اسلام مسلمان ان کے رستے ہوئے کسی کو عذاب دینے کی مجال نہیں تھی کھل کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی کلام پاک کی تلاوت کی اجازت عمر اور اذان اس عمر کے سامنے سور آج سے پڑی گئی ان نبی اللہ بس کرو بس کرو میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں گے گئے آقا کے دربار میں آقا کو اطلاع مل چکی تھی یہ عمر گھر سے ہتھیار لے کر آیا ہے میرا خاتمہ کرنے کے لیے آقا عالم الغیب نہیں صحابہ چوکنا ہو گئے اور فرمانے لگے آقا اجازت نے عمر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر اس کے لاش کے ٹکڑے کتوں کے حوالے کر دیے جائیں جانوروں کے حوالے آقا نے فرمایا چھوڑ دو عمر کو آنے دو خیر کا ارادہ کیا ہے جنت لے کر جائے گا شر کا ارادہ کیا ہے اپنے انجام کو پہنچے گا عمر اپنے گھر سے ہتھیار لے کر نکلے گا تھا نبی کے قتل کے ارادے سے آج عمر نبی کے قدموں میں بڑھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے اپنی بہن کی کلام پاک کی تلاوت ہو سکتی بیس باروں میں داڑھی والے کی داڑھی نہیں آئی دکاندار کا دکان بند نہیں ہوا حرام کور کی حرام خوری بند نہیں ہوئی روزہ کور کی روزہ خوری بند نہیں ہوئی سنیما والے کی سنیما بند نہیں ہوئی ٹی وی والے کی ٹی وی بند نہیں ہوئی اور نبی کا قاتل بل سے نکل کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کس کا ہے کیا ملا تمہیں کون تاج محل بنایا جو رو کی یاد میں کون باپ کی یاد میں لال قلعہ بنایا کچھ دولت کمائی ہے تو دکھاؤ کچھ ریکارڈ بنایا ہے نبی کی بدوا لے کر تمہیں کیا ملا مسل بانو قرآن کو چھوڑ کر نماز کو چھوڑ کر داڑیاں مٹا کر اور کی شگرے امین کی آخداری رہ کر مسلمانوں تمہیں کیا ملا آخری اشرا اس لیے نہیں کہ عید کی تیاری کرے آخری اشرا احتساب کا اشرا آخری اشرا تلاوت کا اثر آخری اشرا کلام پاک کے ختم کا اشرا گھر کو مہمان آیا کتنا غریب کمینا انسان ہو مہمان کو جوتا مار کر بھرا تھا میں آپ کے گھر آؤں آپ چاہے جتنے دشمن ہو آپ میرے دشمن ہو آپ میرے گھر آئیں لیکن میرا دل پانی پانی ہو جائے گا کہ دشمن میری نتیج پر پہنچ چکا ہے مجھے اگر دفاع کرنا ہے تو عزت کے ساتھ دفاع کروں گا رمضان اللہ کا مہمان ہے قرآن اللہ کا مہمان ہے رحمت کا احترام مغفرت کا احرا جہنم سے خلاسی کا احرام اعتقاد کا موسم شب قدر کی تلاش یہ نکلنے والے ہوا کے لیے ہوتے ہیں لات مت مارو انہیں جو اسے سر پر پڑیں گے اس مہمان کی بے عزتی نہ کرو اس مہمان کو تمہیں صبر میں سامنا کرنا ہے نیشن میں سامنا کرنا ہے داڑیاں مڈا کر تمہیں اوارڈ لے گیا تمہاری چوروں نے تمہیں مجنون کا کتاب دے دیا سبھا میں نوکری مل گئی software hardware engineer ہو تو تمہیں پرموشن مل گیا کوئی ایک چیز ملی ہو تو لا کر مجھے دے دو اگلی جمعہ میں اس کو بیان کروں گا ہاں صاحب داڑھی بڑھانے کا فائدہ ہے جورو کی غلامی کا پرموشن ہو کر مجنون کا خطاب مل گیا آئندہ سے اس کے لہنگے اور چونکیاں بھی دھویا کرے گا اور نوکری کے اندر پرموشن مل گیا ہیلی کاپٹر مل گئی اور ایم ایل اے تھا بن گیا کاؤنسلر تھا ایم ایل اے بن گیا جھونپڑی میں تھا بتاؤ دنیا کے خود ایک مثال بتاؤ رمضان کے مہینے میں گنا ہے کبھی کر رمضان کے مہینے میں پیغمبروں کی سنت کو پیشاب کی نالی میں ڈال کر میرے اللہ کی قسم موت کے بعد تمہیں قبرستان کی مٹی نصیب نہیں ہوگی تمہاری لاش کو نالی میں بہا دیا جائے گا گٹر میں ڈال دیا جائے گا دفن کرنے والے دفن کریں گے تمہیں ملا قبرستان میں میسور روڈ قبرستان میں اور تم چیلنج کرو گے ملا چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ داڑھی بڑھانے کے بعد قبرستان نصیب نہیں ہوگا اور لاش کو مٹی نصیب نہیں ہوگی دیکھو ہمارا باپ ساری زندگی داڑھی بڑھا کر دفن ہو رہا ہے آؤ میرے ساتھ چیلنج کرو اس کی خبر کھو دو اس کی لاش وہاں نہیں ملے گی کہیں نادے کے اندر پہ تھی بھی اس کی لاش رب نکال کر بھیج دے گا کہ جب جی تو میرے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت کو پیشاب کی نالی میں ڈالتا تھا تو میرے بندے تیرے جسم کو حق نہیں کہ پرہزگاروں کے قبرستان میں تو مقام کرے چلے جائے گی لاش نالیوں میں چلی جائے گی پیشاب خانے میں چلی جائے گی گٹر کے اندر چلی جائے گی سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ دیکھو ہر چیز کی ہوتی ہے ہر چیز کی زد ہوتی ہے بہت کر لیا بہت کر لیا یہ زمین تنگ آ چکی ہے یہ آسمان تنگ آ چکا ہے آج جمعہ ہے آج رمضان المبارک کے دوسرے اشرے کا رخصتی والا جمعہ ہے سب کھا لو موت تک گاڑی نہیں مجھاؤ گے جو روزے چوٹ گئے وہ روزے رکھو گے اور جو شرابی چھٹی قضا تو نہیں ہو سکتی لیکن اس کی توبہ اللہ کرو گے خاص طور سے رمضان کا جو آخری اشرا جسے مسلمان انتخاب اور بالخصوص زکات کے لیے استعمال کرتے ہیں چونکہ زکات دین اسلام کے ارکان میں اہم ترین رکن ہے ہمارا جی تو نہیں چاہتا ہر سال ایک عنوان کو ریپیٹ کیا جائے اور پھرا پھرا کر بیان کیا جائے لیکن فرائض اسلام میں ارکان اسلام میں اور اسلام کی عمارت کے اہم پانچ پلروں میں اس کا شمار ہے اور مسلمان کو یہ ہے کہ دن میں پانچ پر اس کو سنایا جاتا ہے حیال حیال الفلا آجا نماز کی طرف کیا ہوگا فلاح کامیابی ملے گی فجر میں ظہر میں اثر میں مغرب میں عشاء میں مشرق مغرب شمال جنوب محلے کی تین مسجدیں پڑوس کی محلے کی چار مسجدیں اتنا سن کر کھانے کا بحت الخلا کر بعد اسے معلوم کی بولن صاحب پہلے بیت الخلا نہیں کھولتے ادا کے بعد کھولتے ہیں اپنے محلے کی تین مسجد بعد وہ جاتا ہے بیت الخلا جا کر کھا کر چلا جاتا ہے استنجا جا کر شیطان کا منہ پی کر چلا جاتا ہے چار قدم آ کر رجوع کر کر مسجد پر کی سیڑھیوں پر قدم رکھ کر نماز پڑھنا توفیق نہیں سال میں ایک مرتبہ کیا جانے والا فرید سکاس اس کی کیا اہمیت ہوگی ہاں اتنا کرتا ہے نام و نمود کے لیے ریاکاری کے لیے شہرت کے لیے کچھ چیزیں خریدی آدمیوں کو کھلا دیا اور کٹورا پیٹ دیا شیخ صاحب نے زکات ادا کر دی شیر صاحب نے زکات ادا کر دی تو اس لیے کیونکہ زکات دین اسلام کے اہم ترین فرائض میں سے ہے اور دین اسلام کے اہم ترین پلروں میں سے بلکہ کلام پاک میں اللہ نے جہاں نماز کا حکم دیا عقیم السلام وہاں تو نماز کے ساتھ زکات کو جوڑا نماز زکات نماز زکات زکات نماز دونوں ایک جسم اور ایک روح ایک دھڑ ایک جان اس کے بغیر وہ نہیں اور اس کے بغیر یہ نہیں جو نماز پڑھتا ہے زکات نہیں دیتا اس کی نماز قبول نہیں جو زکات دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا اس کی زکات قبول نہیں یہ علماء نے بیان کیا ہے اب بے نمازی زکات دے گا رمضان کا مہینہ آ کر کیا ذرا جو میں برے داری تھی ماں باپ نے سکھایا تھا چار پانچ بجے دو دیوالے دوست لینا اب یہ صاحب بیڑی پینے کے لیے اٹھے یہ آرام خور روزہ خور بیڑی کے ساتھ دو ٹکڑے کھا لیا اور دو روٹی بیوی کی غلامی میں چاپ لیا اب یہ زکات دے گا روزہ خور اور بے نمازی اللہ اس کے زکات کو قبول نہیں کرے گا حقیم الصلاح و وقاط نماز قائم کرو اور زکات دو زکات دو اور نماز قائم کرو ہمارے علماء نے کہا نماز اور زکات کا تذکرہ اللہ نے ملا ملا کر اس کے ایک جان ایک جو ہے گھر ہے ایک جسم ہے اور ایک روح ہے اس کے بغیر وہ نہیں اس کے بغیر وہ نہیں خالی روح کا بھٹکتی رہے گی بغیر روح کے جو ہے یہ گھر کیا کرے گا دونوں ملیں گے ایک زندہ انسان بنے گا نماز اور زکات ملیں گے قرآن شریف میں اللہ نے اس کی بڑی اہمیت بیان کی اور زکات ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں بڑی خطرناک فریف قرآن شریف نے بیان کی ولدین ولا فی ول للیزون صاحب وا علی جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع جمع کر کے رکھتے اور خرچ نہیں کرتے زکات نہیں دیتے ولاگن سکون ہاں کا ترجمہ مبشرین کرام نے لکھا ہے زکات نہیں دیتے زکات نہیں دیتے کے دو معنی ہیں ایک آدمی کہے کہ صاحب میں نے غریب کو جا کر ایک بوریا چاول دے دیا تو ان سے آیا تھا بھائی کو آئی تھی منگنے دو ساڑیاں دے دی میری زکات تو میں نے دے دی اچھا لوہر کی کتنی رقص ہے چار اثر کی چار ایک آدمی آیا ڈیڑھ رکعت پڑھ کر چلا گیا قیامت تک پڑھتا رہے دنیا کا کوئی مکتی نہیں کہے گا کہ صاحب کل کی ڈیڑھ آج کی ڈیڑھ مل کر تین ہوئی اور پھر اس کے بعد ایک رکعت پڑا چار ہوئی تو چلو تین دنوں کے بعد اثر اندر کی نماز نہیں جوتے جوتے پڑیں گے کبھی نماز پڑھنے کا طریقہ تجھے آتا نہیں ایک رکعت کہیں پڑھی جاتی ہے نماز چار کی ایک نہیں ہو سکتی زکات پائی پائی کا حساب کر کر دینا پڑے گا زکات کے نام پر ریاکاری کر کر دکھلاوا کر کر اخبار میں ایڈ آتا ہے زکات کی ساڑیاں اس بیچنے والے نالائق سے پوچھو وہ ساڑی تو زکات کے نام پر گنجی کی گنجی کا دوپٹہ اور گنجی کا کپڑا جو دسترخوان کے کام نہیں آتا وہ نانا جو تو دیکھ رہا ہے وہ چورو کے غلام کبھی اس کپڑے کو تو پہنا کر دے گی چورو کو کسی شادی میں جا جاتا ہے غریبوں کا مذاق یتیموں کا مذاق مسکینوں کا مذاق اللہ دینے آئے دوسرے دن اخبار میں فوٹو یتیم خانے میں گلا ایم ایل اے صاحب جا کر کھانا کھلا کو آئے جوتے پڑیں گے یہ اے کمی نہیں لا تیلو سطفی بالمن تھا یہاں دیتا ہے دوسرے دن اخبار میں دیتا ہے عورتیں قطار میں مجبوری مجبور عورتیں گھر چھوڑ کر نکلنے والی نہیں حاجی صاحب مشین دے رہے سلائی کے کڑاکے کی دھوپ میں آ کر قطار میں حاجی صاحب ابھی شیطان کم اس پی کر سو رہے ہیں ابھی نہیں اٹھیں گے وہ گیارہ بجے اٹھیں گے گیارہ بجے آئے نہیں ابھی نہیں اٹھیں گے جب تک سورج کی مار ان کے پر نہیں پڑتی اس وقت تک اب حاجی صاحب کو روزہ نہیں جا کر بیت الخلا جا کر کر ناشتہ واشتہ کھا کر ڈکار لے کر آ کر آما آما سو آما سو آما اور کسی خوبصورت بچی کو دیکھا ماں تیرا کپڑا الگ رکھا اور دوسرے دن حاجی صاحب کی فوٹو اخبار کے اندر فلاں جو ہے قوم کے ذمہ دار لیڈر اپنے قوم کی عورتوں کو جو ہے خیرات کر رہے تھے امداد کر رہے تھے کل اس کی اما اس کی جورو اس کی بیٹی قطار میں لگی تھی اور پھر فوٹو آئے گا نالا پتا لگے گا تیرے دل پر آج کسی غریب کی غربت کا مذاق کسی یتیم کی بے گتی کا مذاق کسی بیوا کی مجبوری کا کل پتا لگے گا تو ادا نہ کرنا دو طریقوں سے ایک ایسے کاری کی زکات وہ ادا ہی نہیں ہوئی اور بغیر حساب کے زکات زکات پورا حساب و کتاب کر کر کتنا سنا ہے کتنی چاندی ہے کتنا بینک میں پیسہ ہے کتنا گھر میں پیسہ ہے کتنا مال تجارت ہے سب کی ویلو پائی پائی لگانا ایک سیلف دیکھا مال کا کپڑوں کا انداز چالیس پر پانچ ہزار دو سو تیس کا لکھ لیا انداز نہیں چلتا یہ انداز سے تو بے پار کرتا ہے اگر کوئی خریدار آئے دھان کے اندر اٹے کے اندر دیکھتا ہے کپڑا کہیں پتا ہوا نہ ہو دیکھتا ہے چپل بیچنے والا کہیں خالی ڈبا اور بھرتی ڈبا تو نہ ہو اور نقاب ادا کرنے کے لیے دیکھ کر موٹا موٹا موٹا حساب موٹے موٹے حساب سے نہ نماز ہوتی ہے نہ روزہ ہوتا ہے موٹے حساب سے اگر کوئی افطاری ساڑھے پانچ بجے کرے اللہ افطاری قبول کرے گا موٹے حساب سے اگر کوئی ساڑھے سات بجے شہری کرے کیا اللہ قبول کرے گا جب موٹا حساب شہری میں نہیں چلتا افطاری میں نہیں چلتا تراوی میں نہیں چلتا بجر جوہر اثر مغرب نیچا میں نہیں چلتا زکات دین اسلام کا ترین بنے گا اس میں موٹا حساب طرح سے آ گیا بلا جو اللہ کے راستے میں صحیح طریقے سے نہیں دیتے موٹا حساب ڈال کر اب جب کی بات آ رہی ہے میں سمجھ رہا ہوں بہت بڑا سبقہ دل میں یہ سوچا حضرت احتکاب کا بیان کر کے سب کو کام آتا شب قدر کا بیان کر کے اور رمضان کی رخصتی کا بیان کر دے یہ زکات تو امیروں کے لیے ہے جن کے بنگلے ہیں یہ کروڑ پتیوں کے لیے ہیں جن کی کاریں ہیں جان جانت ہے آپ ہم تو روزانہ کی گنجی کماتے ہیں روز کمائے تو چولہا گرم اور نہ کمائے تو باقی کل کی روٹی کھانی پڑتی ہے پہلے یہ جانو مسلمانوں کا کھوج کر سنو زکات پر کس پر ہوتی ہے جو آدمی آٹو چلاتا ہے جو آدمی بانگ سگریٹ بیچتا ہے جو آدمی فٹ پاتھ پر بنیاد چٹیاں بیچتا ہے زکات کے فریضے کا ہی ہوگا بے شمار مسلمان اس فریضے کے دائرے میں آ جاتے ہیں علماء نے لکھا ہے اسی پر سات گرام سننا اور چھ سو بارہ گرام چاندی یہ سو یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت پر مال تجارت پہنچتا ہو پیاز پہنچتا ہو سننا اور چاندی پہنچتا ہو ایسے آدمی پر فرض ہے بالغ ہونا چاہیے نابالغ پر فرض نہیں ہے باپ نے ابھی بچی نو سال کی تھی آٹھ سال کی تھی بچی کے نکاح کے لیے زیور خرید کر بچی کے لیے رکھ دیا ایک لاکھ کا زیور خرید کر رکھا بچی نابالغ ہے اس مال کی زکات بچی پر نہیں ہے اور چونکہ باپ مالک نہیں ہے بچی کے نام وہ مال دے دیا تو اس لیے باپ پر بھی نہیں وہ مال بغیر زکات کے رہے گا جب تک کہ بچی نہ ہو جائے بالغوں پر اور ہوش والوں پر اور صاحب کتاب پر صاحب کتاب چھ سو بارہ گرام چار اسی پر سات گرام سننا کئی اسی ہزار نبے ہزار لاکھ کے آس پاس ہوتا ہے اور چھ سو بارہ گرام چاندی کی آج کی قیمت گیارہ ہزار پچاس روپئے ہے اور علماء نے کہا زکات کی ادائیگی کے لیے جو بیسک نصاب ہے کمتر نصاب ہے وہ چاندی کا نصاب ہے اگر کسی ملک میں سننا پڑتا ہے اور چاندی مہنگی ہے تو وہاں سننے کا حساب اس لیے کہ اس میں غریبوں کا فائدہ زیادہ ہے اگر بڑی قیمت کو معیار بنایا جائے تو زکات کم نکلے گی اور غریبوں کا فائدہ کم ہوگا تو علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ سونے اور چاندی میں جس کی کم قیمت ہوتی ہے وہ قیمت ویلو ہے اعتبار ہے معیار ہے سراضو ہے آج کی قیمت میں نے معلوم کی چھ سو بارہ گرام کچھ ملی گرام جو چاندی کی آج کی قیمت ہے گیارہ ہزار پچاس روپے گیارہ ہزار پچاس روپے کا کیا مطلب ہوا اگر کسی کے پاس بیچنے کا سامان ہے جوتا بیچتا ہے سیکنڈ ہینڈ پینٹ بیچتا ہے چٹی بیچتا ہے تو وہ مال تجارت ہے جو بھی بیچے مال تجارت دروازے بیچتا ہے کھڑکیاں بیچتا ہے مائکرو فون بیچتا ہے موبائل بیچتا ہے یہ کیا ہوا مال تجارت اب اسے حساب لگایا خام مال مٹیریل بیچنے کا مال تجارت کتنا ہے پتا چلا کہ یہ سات سو روپئے کا ہے چلو سات سو روپئے ہزار روپے لگا لیے اور گھر میں کچھ سونا ہے چاندی ہے اس کو حساب لگایا ذرا پیسہ کسی کو قرض دیا ہوا ہے وہ آنے کی گارنٹی ہے اس کو حساب لگا لیا بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے وہاں پر ایک دو چار ہزار ہے اس کو حساب لگا لیا سننے کا چاندی کا مال تجارت کا کیاش کا یہ چار چیزوں کا حساب لگایا تو پتا چلا کہ پندرہ ہزار روپے کی قیمت ہے اس کی اور اس خرچ کو لے کرنا ہے شریعت کتنی اندر ہے ہے یوں نہیں کہا قرض لیے تو تمہیں ذمہ دار ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے آپ کی مجبوری پر قرض لیتا ہے تو شریعت نے کہا اس پندرہ ہزار میں تین ہزار روپے تمہارے قرض اسے کر دو بارہ ہزار دیکھو یہ معیار زکات پر پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے گیارہ ہزار پچاس روپئے ٹیکس کر دیتے ہیں زکات کی مقدار کو اور زکات کے حساب کو تو معلوم ہوا کہ بارہ ہزار روپے زکات کو ٹیکس کر رہے ہیں تو شریعت نے کہا روپے میں ڈھائی پیسہ سو روپے میں اڑھائی روپیہ ساڑھے ستاون روپے اللہ ساڑھے ستاسی روپے رکھ لو اڑھائی روپیہ اللہ کے نام پر نکال دو زکات کے نام پر قرض نکال کر اور ان تمام چیزوں کو جمع کر کر مانگ ہے شریعت نے کہا وہ زمانے میں تم نے بیوی بی کے لیے گلے کا مال لیا تھا کانوں کی باتیاں لی تھی پیر کے پاسے پیے تھے وہ زمانے میں سننا مہنگا تھا شریعت نے کہا خریداری کے حساب سے تمہیں زکات نکالنے کی ضرورت نہیں اب سو سامان پچاس ہو گیا اس کو ایک پورے کپڑے کی موٹی میں ایک ڈبے میں ناک کے سارے سے لے کر پیر میں ڈالے جانے والے شادی کے چھلے کو بھی انگوٹھی کو بھی نکال کر پورے مال کو ڈوب ڈوب کر ایک ڈبے میں بند کر دیا اور بند کرنے کے بعد ایک سنار کے پاس گئے غیر قوم کی سنا دیکھو جی سٹی صاحب ہمارے گھر میں مجبوری آئے کیا تکلیف ہے یہ میں مال بیچنا چاہتا ہوں اب وہ سارا مال کی قیمت لگائے گا تو اس مال کی ویلو آج کے حساب سے آپ کو سکا دینی پڑے گی یہ اللہ کا کتنا بڑا طرف ہے اگر گھٹ گیا گھٹے ہوئے حساب سے دو خدا نہ کرے اگر سونے اور چاندی کی قیمت بڑھ گئی بڑھنے کے حساب سے دو لیکن جو بھی ہے سیکنڈ ہینڈ جو مال ہوتا ہے وہ خام مال کے مقابلے میں کم قیمت کا ہوتا ہے تو شریعت نے ہمارے پر احسان کیا آج کی قوت خریداری پر آج کیا قیمت پر وہ بک سکتا ہے اس حساب سے تمہیں زکات دینا پڑے گا تو زکات کی جو ویلو ہے گیارہ ہزار پچاس روپے یہ چٹیاں بنیان کیلا سب سے جس دن آپ کو بولو بھائی ہمارا بھائی سعودی سے آیا کویت سے آیا اور آ کر ایک ہے نا چالیس ہزار کا لے کر آیا بیس ہزار میں دے رہا کرتے لیکن کیا کرتے سموسا بیچنے والا آلو پھٹ کر لاتا کرتے اور زکات کی بات آئے کارا والے بندیا والے کو زکات اسے کہو ایک لیپ ٹاپ لایا ہے اور وہ لیپ ٹاپ سوا لاکھ کا ہے چالیس پر پانچ ہزار میں اس کی اما رہی لیے کمن کو پیسہ نہیں دوا داروں کو پیسہ نہیں چالیس پر پانچ ہزار کانسے زمین کے خزانے کھود کر کر دے لے جاؤ کہیں قرض نہیں لیتا گیارہ ہزار پچاس روپے بھی مانگنے والے فقیروں کے پاس بھی کموں سے موجود ہیں اور سکاط کا مسئلہ کیا ہے سکاط کا مسئلہ یہ ہے زکات اس کو ادا کی جائے جس کے پاس گیارہ ہزار پچاس روپے سے کم کی قیمت کا روپیہ ہو سونا ہو چاندی ہو واقعی اگر اپنے خاندان کے اندر کوئی ایسا آدمی موجود ہو سننا ہے علماء ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں گیارہ ہزار پچاس شریعت نے جو ویلو لگا ہے وہ قرض کو چھوڑ کر بہت سارے مسلمان سارے اگر واقعی کوئی غریب بالکل سونا ہے بالکل تھوڑا چاندی ہے بالکل تھوڑی سب کو جوڑ کر پانچ ہزار چار ہزار تک قیمت پہنچ رہی ہے اور کیش بھی نہیں ہے ایسے آدمی کو زکات دی جا سکتی ہے زکات ایسے آدمی کو دی جا سکتی ہے جو زکات دینے کے لائق نہیں اب یہ عورت سمجھتے ہیں کہ بیوہ کو زکات دینا چاہیے بیوہ ہے پتی بیوہ ہے امیر دنیا کا مال رکھا ہوا ہے اس بیوہ کی بے کو دیکھنا ہے مرد مر کر قبر کی مٹی سکتی نہیں خاندان میں اگر کوئی دوسری شادی ہو اس بیوہ کو دیکھ کر پتا لگے گا یہ بیوہ ہے یا دوسری شادی کی یہ تیاری کر رہی ہے اتنا مال ہاتھ میں گلے میں خود اپنا ساتھی نام یتیم نام یہ مستحق زکات نہیں مستحق زکات گیارہ ہزار پچاس روپیہ جو ہے بیوہ امیر بھی ہو سکتی ہے یتیم پتی بھی ہو سکتا ہے لوگوں نے سمجھ رکھا کہ بیوہ ہے دے دو یتیم ہے دے دو یتیم مستحق سے زکات ہونا چاہیے بیوہ مستحق سید کو زکات نہیں دی جا سکتی لیکن کون چارہ کس کو ڈالتا ہے آج پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ سیدوں کے لیے تعداد کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر رکھا تھا لوگ خامخواہ اپنی لمٹ بنا کر صنعت بنا کر سید کی بیت اللہ سے وظیفہ لیتے تھے سید ہونا شان تھا لڑکی لیتے تھے شان کے ساتھ لڑکی دیتے تھے شام کے تو کون پوچھتا ہے کیا خان کیا پٹان کیا بیچ کیا سید اگر خاندان میں یا کوئی سید ایسا ہو کہ اسے کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں بے دانے دانے کا محتاج ہے اور روٹی روٹی کے ٹکڑوں پر کافی چل رہے ہیں ایسے موقع پر اس طرح کی حالت میں سید کو زکات کی جا سکتی ہے زکات مسجد کو دینا حرام ہے زکات کسی غریب کو مالک بنانے کا نام زکات لگاتے ابھی آدمی نے میں صاحب نصاب یہ زکات یہ رومال دینا ہے اب میں نے ایک غریب کو کہا یہ رومال تیرا رومان دے دوں میں دے دوں دے دوں دے دوں بول رہا ہے اب تک اسے دیا نہیں زکات ادانی ہوگی غریب کو مالک بنا دینا میں نے اس کو دے دیا وہ مالک ہو گیا وہ پھاڑ لے وہ کپن بنا لے وہ کاخانہ صاف کر کے پھینک دے وہ مالک ہو گیا اچھا اگر کوئی غریب مرے تو کیا زکات کی رقم کپن میں دی جا سکتی ہے نہیں دی جا سکتی اس لیے کہ زکات میں مالک ہونا ضروری ہے مردہ کس کے مال کا کیا مالک ہوتا ہے مالک نہیں ہے اسے عزت کی چادر دے کر اسے دفن کر رہی ہے اور دفن کرنے والے کو معلوم کفن دینے والے کو معلوم یہ چادر بیس تیس دنوں کے بعد مٹی میں ہوگی مالک کا ہوا مالک ہوتا تو سوال کر دنوں میں رکھتا مالک بنا تو اسی طریقے سے اس گاؤں کے اندر کنواں بھی ہے میٹھے پانی کے لیے اس نے بور ڈالا بسات کے پیسوں میں تو اس کنویں کا مالک کون بنا کوئی نہیں بنا تو جن چیزوں میں کوئی مالک نہیں بنتا اس میں زکات نہیں دی جا سکتی کہیں آپ نے جو ہے نل لگانے کے لیے دے دیا پانی کی ٹنکی لگانے کے لیے دے دیا بوروے لگانے کے لیے دے دیا مردے کے تجویز اور تجویز کے لیے دے دیا اس میں مالک کوئی نہیں بن رہا ہے زکات میں مالک بنانا شرط ہے تو لہذا ایسے مت کے اندر آپ زکات نہیں دے سکتے زکات دینے کے اندر سب سے پہلے اپنے خاندان کو دیکھیں نانی کو نہیں جا سکتی دادی کو نہیں پر نانی پر دادی اس کے اوپر وہ خبر ہی ملتے گئی اور جو ہم سے پیدا ہوئے ہم سے کون پیدا ہوئے لڑکا اور لڑکی پھر ان کے لڑکا اور لڑکی پھر ان کے لڑکا اور لڑکی اس کے بعد تو ہم نہیں دیکھ پائیں گے جب تک ہم خبر نہیں پڑیں گے اتنا یاد رکھ لو جن سے ہم پیدا ہوئے اور جو ہم سے پیدا ہوئے ان کو زگا دینا حرام ہے ان کو چھوڑ کر بھائی وہ ہمیں پیدا بھی نہیں کیا بھائی ہمیں پیدا کیا کیا ماں باپ پیدا کرے اور بھائی کو ہمیں پیدا کرے نہیں تو بھائی کو زکات دی جا سکتی ہے بہن نہ ہم سے پیدا ہوئی نہ ہم بہن سے پیدا ہوئے بہن کو زکات دی جا سکتی ہے سے ہمیں پیدا ہوئے نہیں اور ہمارے سے ساتھ پیدا ہوئی نہیں تو ساتھ یہ یاد رکھ لو جو ہم سے پیدا ہوا اور جن سے ہم پیدا ہوئے زکات دینے سے پہلے اسے سامنے رکھ کر ایک سوال نامہ تیار کرو بھائی نانا نانی دادا دادی یہ کچھ میں آتی پوترے نوازے یہ کچھ میں آتی اگر نہیں آتے آگے پیچھے کے ہیں پھپو پھپو سے نہ ہمیں پیدا ہوئے نہ پھپو ہم سے پیدا ہوئی زکات اس کو دے سکتے ہیں کھانا نہ ہمیں تو یہ آسان معیار ہے اپنے خاندان کے وہ لوگ تو اوپر تک باپ دادا کے پشپ پر جاتے ہیں اور نیچے تک اولاد کی پشپ میں آتے ہیں ان کو چھوڑ کر آگے پیچھے جو شاخیں ہیں ان شاخوں کو کوئی بھی آتے کسی کو بھی سکا دے سکتا ہے تاکہ میاں بیوی ہیں اللہ تیرا کتنا احسان مانے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا اور سکا جیسا ایسا آسان فریضہ دیا کہ بھائی آم کے آم اور بیجوں کے دام میاں بی ہیں ظاہر سی بات ہے کوئی ہیڑا ہوگا کان میں بازی ڈالے گا اور آپ کے اندر وہ کنگن پہنے گا مرد کے لیے تو چار گرام چاندی کے علاوہ ایک انگوٹھی کے علاوہ اور چاندی اور ہاتھ کا استعمال کرنا آرام ہے گناہ کرے رات عورت ڈالے گی عورت بازدار ہے صاحب ہے بیوی بیوی صاحب کتاب ہے ظاہر سی بات ہے غریب عورت کے پاس بھی لچا ہوگا ایک انگوٹھی ہوگی قرض بھی نے بیوی کیا قرض کرے گا تو مرض کرے گا غلام کا کام ہے وہ غلامی کرے تو وہ صاحب کتاب ہے بیوی سمجھ گئے شوہر ہے بے لوگ کی آٹو چلا رہا ہے کرائے کی آٹو چلا رہا ہے اور مالی کا کام کرتا ہے واچمین کا کام کرتا ہے ایک گھر میں ایک جوڑا ایک بستر پر سننے والا ایک امیر دوسرا غریب ہے شریعت نے کہا جو روح کے پانی کی طرف نہ جا اس غریب شوہر کو حاصل کرے کتنا احساس ہے شریعت کا کروڑوں کی زمین ہے زکات نہیں مالے تجارت میں اگر کسی کوئی آدمی ٹریڈ ایجنسی کا کاروبار کر رہا ہے تو زمین کیوں لیا وہ گھر بندے کرنا ہے زمین پر لگاتے ہیں سمجھ گئے کوئی آدمی گھروں کا کاروبار کر رہا ہے دو تین گھر اڈوانس دے کر رکھ رکھا ہے وہ گھروں کی پر کتنا پیسہ لگا گھر ہے پانچ کروڑ کا اس کے دس لاکھ روپے لگے ہیں تو اس دس لاکھ روپے پر لگاتے ہے اپنے لیے زمین سو ایکڑ پچاس پانچ سو کروڑ کی گھر جاتے رہیے بات وہ رکھنا نہیں رکھنا پاک کا حصہ اپنے لیے رکھی جانے والی چیزوں پر نہیں گھر کے فریج پر نہیں کولر پر نہیں اے سی پر نہیں تعلیم پر نہیں کپڑوں پر نہیں سوفا سیٹ پر نئی کی جو فہرست ہے وہ گرانے پوری زندگی لگے گی چشمہ قیمتی لگایا لارج قیمتی ہزاروں کی لاکھوں کی نئی استعمالی چیزوں پر استعمالی چیزوں میں عورت کا مال چھوڑ کر کسی چیز پر سکا نہیں ہڈیاں نہیں باسنا نہیں اور اسٹیل کے سامان ہیں جوڑے تو لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے نکلتی کون گلی میں جاتا مرد گیا سرکاری کھیل سے ادھر کوئی آواز لگایا اسٹیل کے سامان لے لو سو روپے میں ابھی آ گئی خریدنے کے لیے بلا وجہ دیتی رہتی ہے مرد کا بہت بڑھاتی رہتی ہے سکاس نہیں پر زکات نہیں فریج پر زکات نہیں اے سی پر زکات نہیں کتابوں پر زکات نہیں رہنے کے مکان پر زکات نہیں جو مکانات کرایہ لینے کے لیے ہم نے بنائے ان مکانوں کو زکات نہیں جو ٹیکسیاں لے کر بھاڑے کو چھوڑے وہ ٹیکسیوں پر زکات نہیں جو آٹو لے کر بھاڑے پر چھوڑے وہ آٹو پر زکات نہیں کارخانے کی مشنری ہے لیس کی مشین اس پر زکات نہیں کارخانے پر زکات نہیں زکات جیسے کہ میں نے کہا کہ کن کو دینا جن سے ہم پیدا ہوئے جو ہم سے پیدا ہوئے زکات کے لیے یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ زکات تجارت کا میٹیریل بھائی گھر میں صوفہ بیچنے کے لیے استعمال کے سوال کرو اب یہ ہے میرا ڈوبا یہ بیچنے کے لیے استعمال کے لیے ایک سوال استعمال کے لیے چلو زکات نہیں یہ زمین ہے نا بیچنے کے لیے استعمال کے لیے استعمال کے لیے زکات نہیں وہ گھر کے لیے تو ٹھیک ہے اس گھر پر جتنا پیسہ لگا پورے گھر کی ویلو نہیں اچھا یہ ٹیکسی بیچنے کے لیے نہیں سماج کے لیے کہا کہ اس پر زکات نہیں گھر میں دس دس گاڑیاں بیٹی کے نام کو ایک گاڑی بیٹے کے نام کو ماں کے نام کو باپ کے نام کو سب تھی مالے تجارت وہ پیڑھی بیچتا ہے سگریٹ بیچتا ہے چپل بیچتا ہے جوتا جوتا بیچتا ہے سننا بیچتا ہے چاندی بیچتا ہے پلاٹینم بیچ مال تجارت میٹیریل مال تجارت کا مال اس مال پر کوئی بیچتا پر لگا وہ کتاب کو پہنچنا مال تجارت کیا چاندی یہ چار چیزیں یاد رکھے سننا چاندی تجارت کا مال تجارت کے مانگ میں کروڑوں چیزیں سیمنٹ کا ویپاری سیمنٹ پر زکات بالو کا ویپاری بالو پر زکات پتر کا ویپاری پتر کا پر زکات اور پان بیڑا بیچنے والا جتنا مسالہ بیچنے کا ہے اس پر زکات اگر کس کو پہنچتا مال تجارت سننا چاندی اور کیاش یہ چار چیزوں کو جمع کرو جمع کرو جمع کیا تو دو لاکھ روپے پہنچے اور قرض کچھ حساب کرو کہ قرض کتنا ہے قرض دو لاکھ بیس ہزار ہے ہو اس لیے کہ تیرا قرض اصل مال سے زیادہ ہے اور اسی طریقے سے بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں تین مہینے پہلے جو رکو اس کی سالگرہ سے بچے نا شادی کی سالگرہ پر کہ اب میری غلامی کا ایک سال اور بڑھ گیا ہے مبارک ہو جو لوگ کل اور پر ہاں؟ سال گرا پر اس نے انگوٹھی دلائی اور گلے کا مال دلایا دو مہینے میں رمضان آ گیا اب وہ مال رمضان زکات کے مال کے لیے سال گزرنا اب یہ کہتے ہیں کہ صاحب دو مہینے پہلے میں نے مال خریدا اس پر سال نہیں بیتا تو نہیں ایسا نہیں ہوگا وہ سمندر میں آ کر گندی گرتی ہے تو پھر ندی کا پانی اور سمندر کا پانی الگ الگ نہیں ہوتا دونوں ایک ہو جاتے ہیں سمجھ گئے تو وہ مال آپ کے مال زکات میں مل کر دونوں مال ایک ہو گئے اب اسے الگ سے کم کرنے کی ضرورت نہیں ورنہ تاجر ساری زندگی میں نہیں دے گا وہ بولے گا صاحب کلی رشتہ کا آپ نہیں کیا یہ نوٹ اب کو تاجر دیکھ ہو گیا وہ نوٹ رکھنے کو بھی نوٹ چلے جاتی ہے وہ مال رکھنے کو بھی مال چلے جاتا ہے ساری زندگی کی سطح نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے آنے والا مال آنے والا اسٹاف آنے والی چیزیں موجودہ چیزوں کے اندر شامل ہو کر زکات دینے سے ایک گھنٹے پہلے بھی اگر کسی کو بیس لاکھ روپئے مل گئے بیس ہزار روپئے مل گئے دو سو روپئے مل گئے ان تمام کو ملا کر بتا سکتا ہوں مسئلہ اس کا الٹا بھی ایسا ہی ہے زکات اکیس رمضان کو دے دو بیس رمضان کو مال چوری ہو گیا اللہ نے کہا ٹھیک ہے تیرے اوپر سے معاف ہو گئی اسی طریقے سے شیر پہلے شیر کا مسئلہ سنو شیئر وہی خریدے جا سکتے ہیں جو کمپنیاں حلال کاروبار کرتی ہیں حرام کاروبار جس کے اندر شراب کا کاروبار ہے اور جس کے اندر پیاگ کے شیئرس ہیں سود کے حصے ہیں وہ لینا حرام ہے اس کا نام اسلام بیان ہو امانت بیان ہو خیانت بیان ہو شریعت کچھ نہیں جانتی شریعت یہ کہتی ہے شیئر حلال کاروبار کا ہونا چاہیے پارٹنرشپ حلال کاروبار کی ہونی چاہیے جیسے کہ فوڈ پروڈکشن حلال یا ایک کولگیٹ ہے گلوکوز بسکٹ ہے یا ایک ایک پرائیویٹ کمپنی ہے لوگوں کے شیئر خرید کر وہ مکانات بناتی ہے اور اس کا کرایہ شیئر ہولڈروں کو دیتی ہے اور اپنا حصہ بھی لیتی ہے تو یہاں مسئلہ سمجھنے کا ہے شیئر ہولڈر کا شیئر ہولڈر نے ایسی کمپنی کے اندر سرمایہ لگایا جیسے کہ میں نے کہا ریلوے والے شیئر لیتے ہیں کئی اس کے شعبے ہیں اور ایک شیئر لینے کا شعبہ ہے کہ ان کے پیسوں سے وہ کرایوں کے دکان بنتے ہیں کرایوں کے مکان بنتے ہیں اور وہ کرایہ شیئر ہولڈر میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تو اب سوال یہ ہے اس نے جو شیر میں پیسہ لگایا اور پارٹنر لگایا وہ اس سے بلڈنگ بنی تو جیسا کہ ہم نے کوئی بلڈنگ بند کرائے پر چھوڑے ہو تو بلڈنگ پر سکاف نہیں ایسے ہی شیر پارٹنر بنے ہیں اور اس نے ایک مشین خریدی ہے یا مکان بنایا ہے یا بنگلہ بنایا ہے مکان پر بنگلے پر مشین پر سکاف نہیں تو اس شیر پر بھی سکاف نہیں سمجھ اور اسی طریقے سے اگر اس نے کمپنی نے ہمارے شیر کے روپیوں سے ہمارے حصے سے خام مال لیا ہے جیسے کہ کپڑا ہے بننے کے لیے لیا ہے اور زمینیں بیچنے کے لیے لی ہیں یہ زمین کالونیاں بنا کر سائٹ بنا کر فروخت کریں گے چونکہ وہ راسل مال ہے اور مالے تجارت ہے اور مالے تجارت میں زکات ہے تو لہذا اس مال تجارت کو اپنے مال تجارت میں جیل کر کر پورے مال کا ٹوٹلی نکال نکالیں گے اگر کمپنی نے بلڈنگ فیکٹری مشین ایسی چیزیں دی ہیں گاڑیاں خرید کر ایئرپورٹ کو اٹاچ کیا اس پر گاڑیوں پر زکات نہیں نبے پر زکات ہے اور جو پیسہ نفے کا آتا ہے وہ سال بھر گزرنے کے بعد جو بچتا ہے قرض جانے کے بعد ڈھائی فیصد کے حساب سے زکات ہے زکات گیارہ ہزار پچاس روپے جس مسلمان کے پاس قرض جا کر سننا چاندی مال تجارت پیاج کو جوڑ کر یہاں تک پہنچتے ہیں اس پر زکات فرض ہے اور اگر اپنے آپ کو غریب سمجھ کر زکات ادا نہیں کرتا اور حساب کتاب برابر نہیں کرتا آقا نے فرمایا قیامت کے دن ایک اجدا اس کے سر کے بعد کھڑے ہوئے ہوں گے علماء نے لکھا سر کے بعد کیوں جڑے ہوئے اس لیے کہ اجدے کا جو زہر ہوتا ہے اس کی تالو میں ہوتا ہے وہ اتنا خطرناک زہریلا اجدا کہ اس کے زہر سے خود اس کے سر کے بعد گر گئے اتنا زہریلا دیکھو اگر کسی میں ہمت ہو اجدے کا سامنا کرنے کی وہ زکات کیلکولیشن نہ کرے اور زکات ادا نہ کرے اور اگر کوئی اس سجدے سے بچنا چاہتا ہے وہ جسم کو لپٹ جائے گا اور لپٹ کر اپنا کھول کر منہ کھول کر نڈے کو دبا دے گا کہاں سے آ گیا آج کا دن تو وہ ہے کہ بیوی شوہر کے کام نہیں آتی اولاد ماں باپ کے کام نہیں آتے اور تعلیم تو کہاں سے آ گیا بہترین جواب دے گا المان گا میں تیرا مال ہوں جس کی زکات دنیا میں نہیں نکالا چاہتا خبر میں بھی عذاب آخرت میں بھی عذاب دنیا میں غریبوں کی آزادی اور حدیث میں نے برتایا اس مال کی زکات نکالنا ہو اور اس کی زکات نہ نکالی جائے تو وہ مال اچھے مال کو خراب کر دیتا ہے جیسے ایک ٹنکی میں آپ مچھلیاں پال رہے ہیں ایک مچھلی مر گئی بہتر ہے اسے نکال کر دیکھ دو کوئی کہے کہ نہیں صاحب میری پسندیدہ مچھلی ہے میں اس کو رکھوں گا سارے پانی کو گندا کر دے گی اور ساری مچھلیاں اس کی وجہ سے متاثر ہو جائیں گی اور گندی ہو جائیں گی مال سکاف نکالنے کا نہیں نکالیں گے وہ اصلی حلال مال کو بھی گندا کر دے گا مال سکاف کے مسائل ترین ہیں اپنے اور ادائیگی سوچ سمجھ کر کرے آدمی نماز تو پڑھتا ہے وضو صحیح نماز صحیح لیکن نماز پڑھنے کی جگہ غلط ہو یعنی گندی جگہ پیشاب کی جگہ بیت الخلا کی جگہ نماز ہوگی نماز مال صحیح زکات صحیح ادائیگی صحیح لیکن جس کو دے رہا ہے وہ مستحق سے زکات نہیں تو زکات ادا نہیں ہوتی نہ مسائل ہیں علماء سے رجوع کر کر اللہ میں ڈر کر آپ زکات ادا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہم حسن سلوک کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ ادا کرنے کی موقع نصیب پر پائیں آخری اشرے کا خاص طور سے اہتمام اور سب قیمت پہ جاننے کی موقع نصیب پر پائیں آپ ہی